بلحریش یعنی بنو الحریش قبیلے کے ایک شخص نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے فرمایا میں مسافر تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں اس وقت روزے سے تھا اور آپ کھانا کھا رہے تھے آپ نے فرمایا تم بھی آؤ میں نے عرض کیا میرا تو روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو معافی دی ہے میں نے کہا کس چیز کی فرمایا روزے اور نصف نماز کی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی